سعید بن جبیر کہتے ہیں میں عرفہ مقام میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب کہ وہ انار کھا رہے تھے انہوں نے مجھے کہا قریب آ جاؤ اور کھاؤ لیکن لگتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور ایک دفعہ انہوں نے یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا حدیث نمبر انتالیس سو بیاسی مسند احمد